دوستو اللہ جل شاہوں نے ہر ایک مرد اور عورت کو ایک چھوٹی سی زندگی لے کر دنیا میں بھیجا ہے اور اس زندگی کے چھوٹا ہونے کو ہر انسان اچھی طرح جانتا ہے اس لیے کہ روزانہ کسی نہ کسی کے مرنے کی ہم خبر سنتے ہیں کسی کے جنازے کو ہم دیکھتے ہیں کسی کو نہلاتے ہیں کفن پہناتے ہیں کندھا دیتے ہیں مٹی ڈالتے ہیں یہ اس بات کو بتلا رہا ہے کہ ایک دن مجھے بھی مرنا ہے اور اس موت کے بعد میں کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہر ایک انسان کے سامنے آنے والی ہے چاہے اس زندگی کو مانے یا نہ مانے چاہے اس کی تیاری کرے یا نہ کرے ہر ایک انسان کے سامنے آخرت کی لامحدود زندگی آنے والی ہے جس زندگی کے بارے میں اللہ والی یہ فرماتے ہیں کہ اگر آسمان اور زمین کے درمیان کی خالی جگہ کو رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے اور ایک پرندہ ایک ہزار سال میں ایک دانہ کھائے تو ہو سکتا ہے کہ خرب ہا خرب سال میں جا کر وہ دانے ختم ہو جائے لیکن آدمی کی زندگی جو موت سے شروع ہوگی وہ کبھی ختم نہیں ہوگی ایسی زندگی ہر ایک انسان کے سامنے آنے والی ہے اب آخرت کی پوری پوری زندگی اور ہر گھاٹی عافیت سے پار ہو جائے اور آخرت کی بڑی کامیابی جنت کی شکل میں اور اللہ کی رضا میں مل جائے اور دنیا کی چھوٹی سی زندگی بھی عافیت کے ساتھ گزر جائے دلوں کے سکون کے ساتھ آپس میں محبت کے ساتھ دعاؤں کی قبولیت کے ساتھ مقدر کی روزی حلال ورالی اور برکت والی ملنے کے ساتھ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس سے دین اسلام اتارا ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان دین عند اللہ انسلام فرمایا اب زندگی گزارنے کا طریقہ جو اللہ کے یہاں پسندیدہ ہے ساری انسانیت کے لیے وہ صرف دین اسلام ہے الاسلام ومئی اب يقبل غیر السلام دین الاخره من وہ فرما اسلام کے علاوہ کسی اور راستے پر چل کر کوئی آئے گا تو اللہ کیا مقبول نہیں ہوگا اور وہ آخرت میں بہت بھاری نقصان اٹھانے والے ہوں گے جو اسلام کے علاوہ اور زندگی جی کر کے آئے ہوں گے اللہ جل شاہ نے ہمارے پر احسان فرمایا کہ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا فرما کر اللہ نے ایمان کی اور اسلام کی نعمت ہم کو عطا فرما دیا اب اللہ کی طرف سے یہ مطالبہ ہے ایمان والے مردوں سے بھی اور ایمان والی عورتوں سے بھی کہ وہ اسلام میں پورے پورے داخل ہونے کی محنت کے ساتھ جیے اور اس پر مرے اس لیے کہ دین کا مطالبہ موت تک ہے اور اسلام پر مرنے کا مطالبہ ہے وہ درب کا حت یا عطیقل یقین فرما اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں لگے رہو کب تک فرمایا موت تک فرما اللہ تم اللہ و انت مسلم اللہ فرماتے مسلمان ہو کر کے مریو تو فرما بردار بن کر کون مرے گا فرمایا جو فرما بردار بن کر جیے گا وہ فرما بردار بن کر مرے گا اور جیسی موت ہوگی ایسا قیامت کے دن حشر میں اٹھنا ہوگا اس لیے پورا پورا دین زندگی میں لانے کا مطالبہ ہے ہر مرد اور عورت سے اب پورا دین کیا ہے پورا دین یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین میں دو لائن کے احکامات دیے ہیں ایک کرنے کے لائن کے احکامات دیے ہیں اور ایک بچنے کے لائن کے احکامات دیے ہیں کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے تو جس سے جو احکامات کرنے کے متعلق ہے ان سارے حکموں پر عمل کرتے ہوئے جینا اور جن چیزوں سے بچنے کا حکم ہے ان ساری چیزوں سے بچتے ہوئے جینا یہ پورا دین ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اب آدمی پورے دین پر جو داخل ہوگا وہ اندر کی طاقت کی وجہ سے ہوگا امت کا المیہ یہ نہیں ہے کہ امت کو دین معلوم نہیں ہے یا امت کا المیہ یہ نہیں ہے کہ دین پر چلنے کے وسائل نہیں ہے دین پر چلنے کے وسائل بھی خوب ہے معلومات بھی خوب ہے لیکن اندر میں فرائض پر کھڑا ہونے کی اور حرام سے بچنے کی طاقت کی کمی ہے تو جب تک یہ طاقت اندر میں پیدا نہیں ہوگی جب تک سو فیصد فرائض زندگیوں میں زندہ نہیں ہوں گے اور جب تک اندر میں طاقت نہیں ہوگی سو فیصد حرام سے آدمی کو بچنا نصیب نہیں ہوگا اور جب ادھورا دین ہوگا زندگیوں میں طاقت کی کمی کی وجہ سے تو دنیا میں نقد مصیبتیں آئے گی فرمایا ما اصابکم اصب مصیبت ایدیکم ویافو ان کثیر فرمایا جو مصیبت بھی تمہارے پر آ رہی ہے تمہارے ہاتھوں کے غلط کاموں کی وجہ سے آ رہی ہے اور بہت ساری غلطیاں تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں اس لیے میرے محترم دوستو ہر ایک سے اس بات کا مطالبہ ہے کہ محنت کے ساتھ جیے اور محنت کے ساتھ مرے تاکہ زندگیوں میں پورا دین آتا چلا جائے اور کاملین کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو اٹھاوے اور اگر کاملین تک نہیں پہنچے تو کاملین کے ساتھ محنت کی برکت سے اللہ ان کا حشر فرما دے اس لیے کہ اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ جب کوئی آدمی محنت کرنا شروع کر دیتا ہے اور محنت کرتے کرتے انجام تک پہنچ گیا تو کام ہو گیا اور اگر انجام تک نہیں پہنچا تو پہنچے ہوئے لوگوں کے ساتھ اللہ اس کا حشر فرمائیں گے اللہ کے داد و دہیش کا یہ نظام ہے کہ ایک آدمی نے حفظ شروع کیا حافظ بننے سے پہلے مر گیا تو اللہ اس کو حافظ اٹھائیں گے ایک آدمی شہر سے حج کے لیے نکلا اور ایئرپورٹ پر اس کا انتقال ہو گیا تو اللہ قیامت کے دن اس کو حاجی اٹھائیں گے اس لیے میرے دوستو ہر ایمان والے سے محنت کے ساتھ جینے اور محنت کے ساتھ مرنے کا مطالبہ ہے تاکہ زندگی پورے میں پورا پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ آتا چلا جائے اب پورا دین کیا ہے پر میں دین کی سب سے پہلی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے کہ سب سے پہلے ہر ایمان والے کے دل کا یقین یہ بنے کہ میری زندگی کے بننے اور بگڑنے کا تعلق ملک و مال سے نہیں ہے ڈگری اور عہدوں سے نہیں ہے چیزوں اور سامانوں سے نہیں ہے بلکہ زندگی کے بننے کا تعلق صرف ایک اللہ کی ذات کے ساتھ ہے اللہ ہی زندگیوں کو بناتے ہیں اللہ ہی زندگیوں کو اجاڑتے ہیں آج تک جتنوں کی بنی ہے اللہ کے بنانے سے بنی ہے اور آج تک جتنوں کی اجڑی ہے اللہ کے اجاڑنے سے اجڑی ہے جیسے زندگی اللہ دیتے ہیں موت اللہ دیتے ہیں رات اللہ لاتے ہیں دن اللہ لاتے ہیں بیماری اللہ دیتے ہیں تندرستی اللہ دیتے ہیں ایسا ہی زندگی کے بنانے اور بگاڑنے کا تعلق بھی صرف ایک اللہ ہی کے ذات کے ساتھ ہے اور اللہ کی یا زندگی کے بنانے اور اجاڑنے کا اندازو نظام نہیں ہے کہ اس کا بنا دیا اور اس کی اجاڑ دیا بلکہ اللہ کی یا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 گے بنانے کا ایک ہی ضابطہ ہے دوسرا کوئی ضابطہ نہیں اللہ کے یہاں اس لیے محمدی بن کر کے جینا اور محمدی بن کر کے مرنا یہ سب سے پہلی بنیاد ہے ہمارے دین کی اور ایمان کے بعد اب اللہ کی طرف سے اسلامی اعمال شروع ہوتے ہیں جس میں سب سے پہلا عمل جو ہے وہ عبادت کا ہے جس طرح اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کر سکتے ہیں ایسی ہی عبادت میں بھی کسی کو شریک نہیں کر سکتے لا معبود بحق الا اللہ فرمایا معبود حقیقی صرف ایک اللہ کی ذات ہے فرمایا اللہ کی ذات میں بھی شریک نہیں اللہ کی صفات میں بھی شریک نہیں اور عبادت میں بھی کسی کو شریک نہیں کر سکتے اس لیے اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لائن کے احکامات دیے ہیں عبادات کے احکام میں جانی عبادت بھی ہے اور مالی عبادت بھی ہے نماز اور روزہ یہ جانی عبادت ہے زکوٰۃ مالی عبادت ہے اور حج جانی مالی یہ دونوں عبادت یہ عبادت جانی مالی دونوں ہیں اس میں جان بھی لگتی ہے مال بھی لگتا ہے تو جس سے جو عبادت متعلق ہے اس کا اس کو پورا طریقے سے کرنے کا اور اچھی طریقے سے کرنے کا حکم ہے کہ بھائی زکوٰۃ دے تو اچھی طریقے سے دے خوش دلی کے ساتھ ایک ایک پائی کے حساب سے زکوٰۃ دے اس لیے کہ ذرا سا بھی زکوٰۃ کا مال آدمی کے مال میں رہے گا تو مال پاک نہیں ہوگا اور جب زکوٰۃ پوری دے دے گا تو مال میں برکت بھی ہو جائے گی اور مال محفوظ بھی ہو جائے گا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ بے حساب دیں گے دنیا میں تو دس گنا دینا یقینی بات ہے اس کا وعدہ ہے اللہ کی طرف سے ایسے ہی حج ایسا اچھا کرے کہ زندگی کو نکھار دے اور زندگی کو کامل اطاعت پر لے آئے ایسے ہی اپنی نماز روزہ ایسا بنائیں کہ جس طرح نماز میں اللہ کے حکموں کے پابند ہے اور پورا بدن پابند ہے اس طرح نماز کی باہر کی زندگی میں پوری پوری پابندی زندگی میں آ جائے ایسی نماز بناتے ہوئے دنیا میں جیے اور روزے کا حکم آ جائے تو ایسا اچھا روزہ رکھے کہ جس طرح حلال سے بچ گئے ہیں اللہ کے حکم کی وجہ سے ایسا ہی پورے پورے حرام سے بچنے کی طاقت پیدا ہو جائے اس لیے کہ حرام سے بچنا یہ سب سے بڑی عبادت گزاری ہے حدیث پاک میں فرمایا اتق المحارم تکن عبد الناس فرمایا حرام سے بچ جاؤ تم سب سے بڑے عبادت گزار ہو اس لیے کہ چوبیس گھنٹہ نماز ہے تسبیح ہے تلاوت کوئی نہیں کر سکتا لیکن چوبیس گھنٹہ حرام سے بچ کر کے یہ عبادت گزار رہ سکتا ہے گھر میں ہے حرام سے بچا ہوا ہے تو عبادت گزار ہے کاروبار میں ہے حرام سے بچا ہوا ہے تو عبادت گزار ہے چوبیس گھنٹہ عبادت گزار رہنے کا راستہ حرام سے بچ کر کے جینا ہے اب حرام کیا ہے جن لوگوں جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو نہ کرنا حرام ہے اور جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے اس سے نہ بچنا حرام ہے تو ہر لائن کے حرام سے بچتے ہوئے زندگی گزارنا یہ سب سے بڑی عبادت گزاری ہے تو اپنے عبادت کی لائن کو اچھے سے اچھی بنانا جس کے نتیجے میں پوری زندگی اللہ کی اطاعت پر آ جائے نافرمانی سے بچ جائے اسی کے ساتھ میں اپنی معاشرت کو پاکیزہ بنانا اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام ایسا بنایا ہے کہ یہ تعلقات کی جگہ ہے ماں باپ ہے اور بچے ہیں میاں ہے اور بیوی ہے سیٹ ہے اور نوکر ہے بھائی ہے اور بہن ہے حاکم ہے اور رعیت ہے یہ سارے تعلقات ہے اور جتنے تعلقات ہے اتنے حقوق ہے ماں باپ کے اوپر بچوں کے حقوق ہے اور بچوں پر ماں باپ کے حقوق ہے بیوی پر شوہر کے شوہر کے اوپر بیوی کے ایسا ہی پڑوسی کے پڑوسی پر حق ہے بھائی بہن کے ایک دوسرے پر حق ہے حاکم کے ریت پر حق ہے ریت کے حق حاکم کے اوپر ہے سیٹ کا حق نوکر پر ہے اور نوکر کا حق سیٹ پر ہے اے ساری دنیا جو ہے یہ حقوق کے ادا کرنے کی جگہ ہے جب حقوق ادا ہو جائیں گے تو گھر سے لے کر عالم جنت کا نمونہ بن جائے گا اور جب حقوق جب حقوق ضائع ہو جائیں گے تو گھر سے لے کر عالم یہ جنگ کا اکھاڑا بن جائے گا گھروں میں جھگڑے محلوں میں جھگڑے شہروں میں جھگڑے ملکوں میں جل اور پوری دنیا کا امن غارت ہو جائے گا جب حقوق دینے کے بجائے حقوق لینے کے جذبے کے ساتھ دنیا جینا شروع کرے گی اسی لیے ہماری معاشرت کی بنیاد انصاف پر ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرے اپنے بھائی کے لیے پسند کرے یہ انصاف ہے اس سے آگے احسان ہے کہ حق بھی دیں گے حق سے زیادہ بھی دیں گے احسان کا حکم ہے پھر اس کے آگے اشار ہے کہ اپنی ضرورت کو قربان کر کے اپنے بھائی کی ضرورت کو پوری کریں گے اس کو اشار کہتے ہیں ہماری معاشرت کی بنیاد حیا پر ہے کہ مسلمان بے حیا نہیں ہوتا اس کی زندگی میں حیا ہے اس لیے کہ حیا ہوگی تو بہت ساری برائیوں سے حیا کی وجہ سے بچا رہے گا فرما دفات کل حیا و فف الماشیت فرما حیا چلی گئی تو جو چاہے وہ کر کوئی چیز رکاوٹ بنی بچی نہیں اس لیے حیا پر ہماری معاشرت کی بنیاد ہے اور ہماری معاشرت کی بنیاد سادگی پر ہے کہ ہم اپنی زندگی میں سادہ زندگی گزاریں گے کپڑوں میں سادگی کھانے میں سادگی کپڑوں میں مکان میں سادگی سواریوں میں سادگی شادیوں میں سادگی اس لیے کہ سادگی زندگیوں میں ہوگی تو حلال مال ضرورت کے پورا کرنے کے لیے کافی ہو جائے گا اور جب سادگی سے زندگی نکل کر اس شراب پر آتی ہے تو حلال کافی نہیں ہوتا آدمی کا پیر حرام میں گرتا ہے اور جب حرام میں گرتا ہے تو اس کی ساری عبادتیں بے جان ہو جاتی ہے اور اس کی دعائیں بے جان ہو جاتی ہے چاہے کتنا ہی گڑ گڑا کر کے یہ دعا مانگے لیکن اس کی دعا مقبول نہیں ہوگی جس کی زندگی میں حرام ہوتا ہے اس کی دعائیں مردود ہو جاتی ہے اس لیے میرے دوستوں زندگیوں کو سادگی پر رکھنا کہ جس کے نتیجے میں جتنی کمائی ہے اس میں ہماری ضرورت پوری ہو جائے اس لیے کہ اللہ کسی کے لیے حرام نہیں اتارتے اللہ ہر ایک روزی اس کے لیے حلال ہی اتارتے جیسے آسمان سے پاک پانی آتا ہے ناپاک نہیں آتا لیکن برتن ناپاک لیا تو پانی پاک پانی ناپاک ہو گیا کہ پیشاب والا برتن ہے تو اس میں ناپاک ہو گیا فرمایا ایسے اللہ ہر ایک کی روزی حلال اتارتے ہیں لیکن اس نے جھوٹ کا برتن لیا دھوکے کا برتن لیا ملاوٹ کا لیا سود کا برتن لیا تو پاک روزی جو ہے اس میں آ کر کے ناپاک ہو گئی اس لیے اپنی معاشرت کو پاکیزہ بنانا جس کی وجہ سے اللہ تعالی ہماری دنیا میں جینے کا مزہ دے دے اور آخرت بھی ہماری بنا دے اسی کے ساتھ میں میرے دوستوں ہر انسان کی پانچ ضرورتیں اللہ نے رکھی ہے کھانا ہے کپڑا ہے مکان ہے سواری ہے اور شادی ہے اور یہ دنیا ضرورت کے پوری کرنے کی جگہ ہے اور آخرت خواہشات کے پوری کرنے کی جگہ ہے اسی لیے فرمایا ولکم فیحا فی ہا ماتی انفس حکم ولکم لک فی ہا تمہارے لیے جنت میں وہ ہے جو تمہارا جی چاہے چاہت پوری ہو جائے گی مانگ پوری ہو جائے گی مانگے گا تو مل جائے گا چاہت دل میں چاہت ہوگی اور پوری ہو جائے گی یہ جنت میں ہوگا دنیا میں چاہت کسی کی پوری نہیں ہو سکتی ہے اس لیے کہ خواہشات لامحدود ہے اور دنیا محدود ہے تو یہ ضرورت کے پورا کرنے کی جگہ ہے تو اپنی ضرورت کے حاصل کرنے میں حلال راستہ اپنانا حرام سے بچنا سنت طریقے پر پوری کرنا اسراف سے بچنا یہ نظام ہے اللہ کی طرف سے شرعی نظام کہ ہر آدمی اپنے کمائی ضرورت کے حاصل کرنے میں بھی لگے گا پورا کرنے میں بھی لگے گا لیکن حلال طریقے سے لگے گا اور سنت طریقے پر پوری کرے گا حرام سے بچے گا اور اسراف سے بچے گا اس لیے کہ اسراف کی مثال آگ کی ہے آگ آگ میں کتنا بھی لکڑی آپ ڈالو سب کو جلا دے گی اس کا پیٹ بھرے گا نہیں بولے اور لاؤ ایسا اسراف ہے جب زندگی میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر ساری جانی مالی طاقت کو اسراف کھا لیتا ہے پھر مقصد پر زندگی نہیں رہتی نہ دعوت پر لگے نہ عبادت پر لگے نہ اخلاق پر لگے یہ مقاصد زندگی ہے جس کے لیے اللہ نے دنیا میں پیدا کیا ہے وہ اسراف ساری طاقت کو کھا لیتا ہے اس لیے میرے دوستو حلال سے حاصل کرنا سنت طریقے پر پورا کرنا تو کمانا بھی عبادت بن جائے گا اور ضرورت کو پورا کرنا بھی عبادت بن جائے گا حرام سے بچنا اور اسراف سے اپنے آپ کو بچانا اس لیے کہ حلال اور حرام کی تاثیر ایسی ہے جیسا کہ کھانے کی ہوتی ہے اچھا کھانا پیٹ میں جائے تو طاقت بنائے گا آدمی کو خوشی محسوس ہوگی سرور محسوس ہوگا سڑا ہوا کھانا پیٹ میں چلا گیا تو فوڈ پوائزن ہو جائے گا کہ ہو گئی جلاب ہو گیا پھوڑی پھوسی نکل گئی کا کیا ہو گیا کا فوڈ پوائزن ہو گیا ایسی حلال اور حرام کی تاثیر ہے حلال جب زندگیوں میں آئے گا اور بچوں میں اور عورتوں کی زندگیوں میں آئے گا تو اچھے کام ہی سوجیں گے حلال کی برکت سے اور جب حرام زندگیوں میں آئے گا تو غلط کام ہی سوجیں گے حرام کی نوسط سے اسی لیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ میری دعوت کیا ایک نیک آدمی نے اس کا کھانا کھانے کے بعد کئی دنوں مجھے تحجد پڑھنے کا مزہ آیا اور ایک غلط آدمی کی یہاں میری دعوت ہوئی اس کا کھانا کھانے کے بعد کئی دنوں تک میرے اندر برائی کا اور زینا کا جذبہ پیدا ہوا اتنا کھانے کا اثر ہے اچھے اور برے کا حلال اور حرام کا اس لیے اپنے کھانے کمانے کی لائنوں کو صاف ستھری بنانا مسلمان کبھی حرام میں پڑھ ہی نہیں سکتا ہے اس لیے کہ خواہشات یا کسی کی پوری نہیں ہو سکتی کتنا ہی بڑا آدمی کیوں نہ ہو یہ ضرورت کی پوری کرنے کی جگہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے ضرورت کے پورا کرنے کا وعدہ کیا ہے ومام دا بطنفیل اللہ الا رسو زمین پر جتنے جاندار ہے ان سب کی روزی روٹی کا ذمہ اللہ نے لیا ہے اور حلال دینے کا ذمہ لیا ہے حرام دینے کا ذمہ نہیں لیا ہے جب آدمی صحیح زندگی گزارے گا تو اللہ حلال دیں گے حرام سے اس کو بچا کر کے رکھیں گے اسی کے ساتھ میں میرے دوستوں اپنی اخلاقی زندگی کو اچھے سے اچھی بنانا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ عشتما مکارم الاخلاق اور میری بیاست دنیا میں اس لیے ہوئی ہے کہ انسانوں کو اخلاق کی بلندیاں سکھاؤں کہ اخلاق کی بلندی کس کو کہتے ہیں اس لیے کہ دنیا اغراض پرستی میں ڈوبی ہوئی تھی اور اغراض پرستی ہی کو اخلاق سمجھتے تھے تو آپ نے ان سے نکالنے کے لیے ان کے سامنے اخلاقی زندگی کو پیش کیا اور اس زمانے کی جہالت کو آپ نے اخلاق کے ذریعے سے کہتا ہے کہ دشمنوں کو آپ نے درگزر کیا ہے معاف کیا ہے کبھی ذاتی طور پر اپنے نفس کے لیے کبھی آپ نے کسی سے انتخاب نہیں لیا اور آپ نے اخلاق کا خلاصہ چند باتوں میں بتایا فرمایا جو تمہارے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ بھلائی کرو جو تمہارے پر ظلم و زیادتی کرے اس کو معاف کرو جو تمہارے ساتھ رشتہ داری کو توڑے اس کو جوڑو اس لیے کہ سلار رحمی کب اللہ کے دن اللہ کے یہاں کہے گی کہ اللہ جس نے مجھے جوڑا اپنی رحمت سے اس کو جوڑ دے اور جس نے مجھے دنیا میں توڑا اپنی رحمت سے اس کو کاٹ دے لہلت القدر میں اس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے جو قطر رحمی کے ساتھ جیتا ہے رشتے داریوں کو توڑ کر بیت اللہ جیسے مقام پر جا کر دعا مانگے گا تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی جو رشتے داریوں کو توڑ کر کے زندگی گزارتا ہے اس لیے فرمایا جو رشتہ داری تم ہے اس کو جوڑ کر کے دنیا میں جیو چاہے اس کے لیے اپنے آنکھ پر کتنا ہی جھیلنا پڑے کتنا ہی برداشت کرنا پڑے لیکن کبھی رشتہ داری کو خراب نہیں کرنا چاہیے اور اسی کے ساتھ میں فرمایا جو کبھی چائے پانی کا نہ پوچھے اس کو کھلاؤ پلاؤ اس نے کھلایا آپ نے کھلایا تو کیا احسان کیا یہ تو مکافات ہو گئی بدلا ہو گیا فرمایا جو کبھی چائے پانی کا نہ پوچھے اس کو کھلاؤ پلاؤ فرمایا اولین اور آخرین کے اخلاق ہے سارے انبیاء کے اخلاق آپ کے وہی اخلاق جتنے اولی اللہ گزریں گے دنیا میں ان سب کے یہی اخلاق ہوں گے اولین آخرین کے یہ اخلاق ہے اسی لیے آپ اندازہ لگاؤ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتحانہ طور پر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے ہیں اپنے دس ہزار صحابہ کی مضبوط جماعت کے ساتھ تو مکہ میں وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے ہیں آپ کے اوپر اونٹ کی اونٹ ڈالی ہے آپ کی بیٹی حضرت زینب کو نیزا مارا ہے اور آپ کے خباب کو خبیب کو عمار کو یاسر کو سمیہ کو رضی اللہ عنہ مجمعین کو مارا اور شہید کیا ہے لیکن آپ نے کسی سے انتقام اور بدلہ نہیں لیا آپ نے فرمایا آپ نے بتاؤ تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے آپ نے فرمایا اخن کریم ابن و عقن کریم فرمایا آپ تو بھلے ہیں بھلوں کی اولاد ہے ہم آپ سے بھلائی کی ہی امید رکھتے ہیں تو فرمایا میں تمہارے ساتھ وہ معاملہ کروں گا جو میرے بھائی یوسف نبی نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا کہ جن پر سارے حالات بھائیوں کی وجہ سے آئے ہیں جب یہ بھوکے ان کے پاس پہنچے ہیں تو فرمایا اللہ تصریب علیکم اليوم فرمایا کوئی تمہارے پر لان تان نہیں اللہ تم کو معاف کر دے ہم نے تم کو معاف کر دیا فرمایا انتم تلقا جاؤ تم سارے کے سارے آزاد ہو مکے والے کہتے ہمیں ایسی محسوس ہو رہا تھا کہ ہم اپنے قبروں سے اٹھے اور ہم کو نئی زندگی ملی ہے یہ اخلاقی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اور پوری دنیا کے سامنے ہماری جو زندگی سامنے آئے گی وہ ہماری معاشرت سامنے آئے گی ہمارے معاملات سامنے آئیں گے اور ہمارے اخلاق دنیا کے سامنے آئیں گے جس سے لوگ اسلام کی طرف آئیں گے اس لیے کہ نماز تو ہم مسجد میں پڑھتے ہیں ایمان تو دل میں ہوتا ہے روزہ پیٹ میں ہوتا ہے زکوٰۃ ہم مسلمان کو دیتے ہیں حج بیت اللہ میں کرتے ہیں جب ایمان کا داخلہ ممنوع ہے تو دنیا کے سامنے کیا آئے گا فرمایا دنیا کے سامنے ہماری معاشرت آئے گی کہ مسلمانوں کی معاشرت یہ ہے اور اس کی یہ بنیادیں ہیں ان کے اخلاق ان کے معاملات یہ ہے کہ مسلمان کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا ہے اور ان کی اخلاقی زندگی یہ ہے کہ یہ بھوکوں کو کھلانے والے ہیں ننگوں کو پہنانے والے ہیں مقروضین کے قرضوں کو اتارنے والے ہیں اور یہ کسی کے بوجھ کو ہلکا کرنے والے لوگ ہیں کسی کے لیے بوجھ بننے والے نہیں ہیں یہ زندگی دنیا کے سامنے آئے گی صحابہ دنیا میں پھرے ہیں وہ اس زندگی کو لے کر کے پھرے ہیں حالانکہ دنیا کی زبان نہیں جانتے تھے لیکن پوری دنیا کو اسلام سے روشناس کیا ہے وہ اپنی زندگی کی وجہ سے کیا ہے اور آج تو اللہ کا یہ احسان ہے کہ دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے کہ جس ملک میں مسلمان نہ جیتے ہوں اگر ہر ملک میں مسلمان اس اسلامی زندگی کو جینا شروع کرے تو پوری انسانیت اسلام کی طرف ایسا دوڑ کر آئے گی جس طرح بھوکا کھانے کی طرف آتا ہے پیاسا پانی کی طرف آتا ہے دھوپ میں چلنے والا چھاؤ کی طرف آتا ہے اور دنیا کا کوئی بھی پروپیگنڈا ان کو حق کے قبول کرنے سے روک نہیں سکتا ہے اس لیے کہ انسانیت جس تباہی کے کنارے کھڑی ہے اس سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے سوائے زندگی کے ورنہ ہر دن ان کے لیے تباہی کا ہے اور جتنے آگے بڑھیں گے اتنے مسائل اور بڑھیں گے وہ مسائل کم نہیں ہوں گے یہ پکی ٹکی باتیں ہیں مسائل کا حل صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں ساری انسانیت کے لیے اس کے علاوہ مسائل کا کوئی حل کسی جگہ نہیں ہے اس لیے میرے دوستو اخلاقی زندگی اپنی اچھی سے اچھی بنانا اسی کے ساتھ اپنا مقصد اللہ کو اور آخرت کو بنانا کہ دنیا میں ہم کیوں آئے ہیں فرمے میں اللہ کی رضا حاصل کرتے ہوئے جینے اور مرنے کے لیے آئے ہیں کہ زندگی ایسی گزرے کہ اللہ ہم سے راضی رہے موت ایسی آئے کہ اللہ ہم سے راضی ہو کس کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں نہ ملک کے لیے آئے ہیں اور نہ مال کے لیے آئے ہیں ہم کو پھوٹی کوڑی دنیا سے نہیں چاہیے اور ہم کو اقتدار بھی نہیں چاہیے اقتدار والوں کو اقتدار مبارک مال والوں کو مال مبارک ہم کو اللہ چاہیے اور ہم کو آخرت چاہیے کہ ہماری آخرت اچھے سے اچھی بننا چاہیے اور اللہ ہم سے راضی رہنا چاہیے اور اللہ کی رضا پر زندگی گزرنا چاہیے اور رضا پر موت آنی چاہیے یہی ایمان والے کی زندگی کا مقصد ہے یہی اس کی منزل ہے میرے محترم دوستو یہ مبارک زندگی وہ ہے کہ جس کی وجہ سے دنیا کی زندگی خوشحالی والی بنے گی جس کو قرآن میں اللہ کہتے ہیں حیات طیبہ دیں گے تو حیات طیبہ اس زندگی پر دیں گے اور اگر اس زندگی سے جتنی دوری ہوگی اتنا ہی زندگیاں تنگ ہوگی قرآن میں اللہ نے اس کا معیشت دن کا نام رکھا ہے کہ ہم زندگیوں کو تنگ کر دیں گے کہ پیسے بہت ہوں گے چیزیں بہت ہوں گی راحت کے سامان بہت ہوں گے لیکن دلوں میں وہ پریشانیاں ہوگی کہ دنیا میں جینے کے بجائے یہ خودکشی کرنے پر مجبور ہوں گے اور آپ دیکھو دنیا میں بھوکے لوگ نہیں مرتے خودکشی نہیں کرتے ہیں جن کے پاس بہت وسائل ہے وہ خود کشیاں کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ نے زندگیوں کو ایسا تنگ کر دیا کہ ان کو اپنے مسئلے کا حل موت میں نظر آتا ہے حالانکہ موت کے بعد اتنے بڑے مسائل ان کے سامنے والے والے ہیں کہ یہ خون کے آنسو روئیں گے اور اتنا روئیں گے کہ ان کے آنسوں میں کشتیاں چلے گی پھر بھی ان کے مسائل حل نہیں ہوں گے اس لیے میرے محترم دوستو یہ مبارک زندگی ہمارے اندر آ جائے اور امت میں آ جائے اور پوری انسانیت میں آ جائے یہ سارے ایمان والوں کی ذمہ داری ہے کہ اس زندگی کو اپنانا بھی ہے اس زندگی کو دنیا میں پھیلانا بھی ہے اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے آپ کے بعد دنیا میں کوئی نبی نہیں آنے والے قیامت تک انسان دنیا میں آتے رہیں گے شیطان نے اللہ کے سامنے زندگی مانگی ہے قیامت تک کی اور اللہ نے اس کو مہلت دے دیا ہے تو وہ اپنا کام کرتا رہے گا اگر اس کے مقابلے میں حق کی محنت نہیں ہوگی تو آپ بتاؤ دنیا میں حق پھیلے گا یا باطل پھیلے گا آگ حق کا ڈنکا بج رہا ہے دنیا میں کہ باطل کا بج رہا ہے پوری دنیا میں دیکھو گے تو باطل سر پر ہے اور حق جو ہے وہ نیچے دبا ہوا ہے اور یہ اسی وقت میں حق اپنی جگہ پکڑ سکتا ہے اور باطل زندگیاں زیر ہو سکتی ہے جبکہ ایمان والے اپنی ذمہ داری کو سمجھ کر اپنی زندگی کو ذاتی دینداری والی بناتے ہوئے دین کو اپنے گھر سے لے کر اپنے محلوں میں اپنے شہروں میں اپنے ملک میں اور عالم میں یہ دین دنیا میں زندہ ہو جائے اس کے لیے اپنی جانی مالی طاقت کو لگائے اپنے گھر کاروبار کے ساتھ اسلام میں ملنگ پنا نہیں ہے ملنگ پنا یہ غلط لوگوں کا طریقہ ہے کہ کچھ نہیں کریں گے کسی کونے میں بیٹھیں گے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا اور اسلام میں نفسانیت نہیں ہے نفسانیت بھی غلط لوگوں کا سیوا ہے نفسانیت کہتے ہیں مادہ پرستی کو کہ آدمی کی زندگی کا مقصد پیسہ بن جائے بس کہ پیسہ آنا چاہیے کسی طریقے سے بھی آئے حلال سے آئے حرام سے آئے جھوٹ سے آئے فرائض کو ادا کر کے آئے فرائض کو چھوڑ کر آئے پیسہ آنا چاہیے یہ بھی غلط لوگوں کا شیوا ہے اسلام ان دونوں کے بیچ کا سرات مستقیم ہے کہ ہر مسلمان کی گھریلو زندگی ہوگی ہر مسلمان کی کاروباری زندگی ہوگی لیکن دین داری کے ساتھ ہوگی اور دین کی محنت کے ساتھ ہوگی کس کے ساتھ ہوگی دین داری کے ساتھ ہوگی اور دین کی محنت کے ساتھ ہوگی اور ترتیب زندگی کی یہ ہوگی کہ جب اللہ کا حکم آ جائے گا تو اپنی راحت کو بھی چھوڑ دے گا اپنی دنیا کے کام کو بھی آگے پیچھے کر دے حکم پورا کر دے گا اور جب دعوت کی محنت کا تقاضا آئے گا تو اپنی راحت اور آرام کو اور جی چاہی کو چھوڑ کر دعوت کے تقاضے کو پورا کرے گا اور دنیاوی تقاضے کو نمبر دو پر کرے گا اور دعوت کے تقاضے کو پہلے کرے گا اللہ کی طرف سے اتنا ہی مطالبہ ہے بس کسی چیز کے چھوڑنے کا مطالبہ نہیں ہے اس لیے کہ ہم چھوڑ ہی کیا سکتے ہیں یہ بتاؤ کہ وہ کھانا چھوڑ سکتے ہیں سونا چھوڑ سکتے ہیں ایک دن نہ کھائے ایک دن نہ سوئے تو دن میں تارے نظر آ جائیں گے اس لیے میرے دوستو چھوڑنے کا حکم نہیں ہے صرف خواہشات چھوڑنے کا حکم ہے کہ منمانی چھوڑو اور حکم پر آؤ رب رب چاہی پر آؤ دنیا کے کاموں کو صرف آگے پیچھے کرنا ہے اور دین کو اور دین کی محنت کو آگے کرنا ہے اس پر فلمایا اللہ سب سے پہلے ہدایت دیں گے ہدایت کا سبب اللہ نے مجاہدے کو بنایا ہے اور مجاہدہ کہتے ہیں اللہ کے حکم کو دعوت کے تقاضے کو نمبر ایک دینا دنیا کو نمبر دو دینا اس کا نام مجاہدہ ہے چھوڑنا نہیں اس کا نام مجاہدہ اس پر اللہ ہدایت دیں گے روز اور آہستہ آہستہ ہدایت کا وہ مقام عطا فرمائیں گے کہ جس سے دنیا بھی بن جائے آخرت بھی بن جائے فرائض پر زندگی آ جائے حرام سے زندگیاں پاک ہو جائے اتنا ہدایت کا مقام عطا فرمائیں گے مجاہدے پر دوسرا انعام اللہ جو دیں گے وہ اللہ تعالیٰ حلال روزی دیں گے اور اتنی دیں گے کہ صدیوں تک کھاتے کھلاتے رہو اور ختم ہو کر کے نہ دے ہاں یہ مجاہدے پر اتنا بڑا انعام دے گا روزی کا تیسرا انعام اللہ دیں گے زندگی کی جو الجھنے ہیں انفرادی اجتماعی زندگی میں اس الجھنوں کو اللہ ختم کر کے اللہ تعالیٰ عافیت کے حالات پیدا کر دیں گے جس سے جینا بھی آسان ہو جائے اور مرنا بھی آسان ہو جائے اس کے لیے اللہ نے ایک آسان کام ہمارے زمانے میں دعوت اور تبلیغ کا چلایا ہے کہ ہر آدمی اپنے گھر کاروبار سے ایک مرتبہ چار مہینہ لگاوے پھر ہر سال چلا لگاوے مہینے میں تین دن لگاوے انفرادی اجتماعی معمولات کی پابندی کرے تو محنت کے ساتھ جینے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ زندگیوں کے بگاڑ کو ختم کریں گے اور زندگی میں وہ خوبیاں پیدا کر دیں گے کہ خوش ہو کر اللہ دنیا بھی بنا دیں گے آخر بھی بنا دیں گے اس لیے میرے دوستوں پورا مجمع طے کرو کہ اللہ کے دین پر چلتے ہوئے اور دین کی محنت کرتے ہوئے جینا ہے اور اسی پر مرنا ہے کہ بھائی تیار ہے سارا مجمع اس کے لیے اللہ ہمارے سب کے لیے آسان فرمائیں گے